حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھی پھر خطبہ دیا آپ نے محسوس کیا کہ میں عورتوں کو اپنی بات نہیں سنا سکا کیونکہ وہ دور تھیں چنانچہ آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں واض و نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اس طرح کیے ہوئے تھے چنانچہ ہر عورت نے بالی انگوٹھی اور ایسی ہی چیز جو کسی کے پاس تھی کپڑے میں ڈالنا شروع کر دی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1273